زندگی کے محور زندگی کے کچھ محور ہیں جن کے گرد زندگی کی چکی گردش کرتی ہے ان میں سے زبان خوشی و غم کے مواقع خاص طور پر شادی و صنف نازک کے معاملات طہارت و صفائی پاکیزگی اور لباس و زینت اور سونے کے امور خاص طور پر قابل ذکر اور قابل توجہ ہیں زبان کی مہلک بیماریاں نمبر ایک جھوٹی گواہی دینا حرام ہے نمبر دو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا اور کسی کی شہرت کو داغدار کرنے کے لیے باتیں پھیلاتے پھرنا یا غیبت کرنا حرام ہے نمبر چار کسی کی بدگوئی غیبت الٹے ناموں سے دوسرے کو پکانا مسلمانوں کا مذاق اڑانا اپنے خاندان اور نس سے اترانے ہوئے پھرنا ممنوع ہے نمبر پانچ کسی کے نصب میں تانا زنی کرنا ممنوع ہے نمبر چھ گالی گلوچ کرنا اور فحش گفتگو کرنا سخت ممنوع ہے نمبر سات جارحانہ انداز میں گفتگو کرنا اور لوگوں میں بری باتیں کرنا ممنوع ہے اللہ یہ کہ آدمی مظلوم ہو اور اس کے سوا کچھ نہ کر سکتا ہو نمبر آٹھ جھوٹ بولنا حرام ہے نمبر نو اور سب سے برے جھوٹ جھوٹے ہوتے ہیں جیسے کہ لوگ معاشرے میں اپنا مقام بنانے کے لیے کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے یا اپنے کسی مخالف کو ہراسا کرنے کے لیے گھڑ گھڑ کر سناتے ہیں اس جرم کی سزا قیامت والے دن کچھ یوں ملے گی کہ اس شخص کو جھوٹا خواب بیان کرنے والے کو کسی ناممکن کام کے لیے کہا جائے گا مثلا جو کے دو دانوں کو گرا لگانا نمبر دس اپنی تعریف آپ کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر گیارہ کسی جگہ اگر تین آدمی اکٹھے ہوں تو ان میں سے دو کے لیے جائز نہیں کہ دو علیحدہ ہو کر گفتگو کریں کیونکہ اس سے تیسرے ساتھی کو تکلیف ہوتی ہے نمبر بارہ گناہ کے کاموں کے لیے علیحدہ مجلس آرائی منع ہے نمبر تیرہ مسلمانوں پر لانت بھیجنا حرام ہے اور اس پر لانت بھیجنا بھی ممنوع ہے جو اس کے مستحق نہ ہو نمبر چودہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع کیا گیا ہے اسی طرح دو شخص جو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہا ہو اس سے اپنی آواز بلند کرنا بھی منع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبر مبارک کے قریب بھی اپنی آواز بلند کرنا منع ہے نمبر پندرہ فوج شدگان کو گالی دینا منع ہے نمبر سولہ مرک کو بلا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ یہ لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتا ہے نمبر سترہ ہوا کو برا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ یہ وہی وہی ہے ہے کرتی جس کا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے نمبر اٹھارہ بخار کو برا بھلا کہنا منع ہے کیونکہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے نمبر انیس شیطان کو گالی دینا وغیرہ منع ہے کیونکہ اس سے وہ بھول پھول جاتا ہے یعنی فخر اور خوشی سے شیطان شیطان کے لیے بدترین تازیانہ اور مسلمان کے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرے شیطان مدود سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وغیرہ پڑھ کر نمبر بیس اپنے اوپر نازل ہونے والی کسی مصیبت کی وجہ سے موت کی دعا کرنا حرام ہے نمبر اکیس اپنے اپنے اپنے بچوں غلاموں اپنے مال کے خلاف دعا کرنے سے منع کیا گیا ہے جیسے کہ لوگ عام طور پر بچوں کو جانوروں وغیرہ کو کہتے ہیں اللہ کرے تم مر جاؤ تمہارا کچھ نہ رہے وغیرہ وغیرہ نمبر ایک بائیس انگوروں کو کرم کہنا منع ہے کیونکہ جاہلیت میں لوگ سمجھتے تھے کہ انگوروں کی شراب فیاضی اور نجاب شرافت کرم لاتی ہے نمبر تیئیس یہ کہنا کہ میرا نفس فرید ہو گیا ہے منع ہے نمبر چوبیس یہ کہنا کہ مجھے فلا فلا آیت بھول گئی ہے منع ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ مجھے فلا فلا آیت بھلا دی گئی ہے نمبر پچیس یوں کہنا کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو ماں مجھے ماں فرما دے منع ہے بلکہ ہمیں اللہ سے دعا و مناجات کرتے ہوئے امید بھرے اور اوپر یقین ہونا چاہیے نمبر چھبیس کسی منافق کو سید یعنی جناب کہنا منع ہے نمبر پچیس کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بالعموم اور خاون کے لیے بیوی کو بالخصوص یہ کہنا منع ہے کہ اللہ تمہیں بدصورت کرے نمبر چھبیس رائنا کہنا ممنوع ہے رائنا کا عربی میں معنی اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہے جبکہ عبرانی زبان میں اس کے معنی توہین کے ہیں اور یہودی لوگ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لفظ اسی بری نیت سے کہا کرتے تھے نمبر تیس سلام لینے سے پہلے کوئی چیز مانگنے سے منع کیا گیا ہے اسی طرح ایک دوسرے کو تعریفی کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے شادی بیاہ سے متعلق امور نمبر ایک بلا عذر کمارے پن کی زندگی گزارنے اور نکاح نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر دو خصی ہونے سے منع کیا گیا ہے نمبر تین ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر چار ایک لڑکی اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک ہی وقت میں نکاح میں رکھنے سے منع کیا گیا ہے نمبر پانچ قطع نظر اس بات کے کہ ان میں سے کون سے پہلے نکاح میں آئے کیونکہ اس سے خونی رشتے ختم ہو جاتے ہیں نمبر چھ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے باپ کی بیویوں میں سے کسی سے نکاح کرے نمبر سات شادی میں سودے بازی کرنا منع ہے جیسے کہ یہ کہنا اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو میں تمہیں اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ دیتا ہوں ایسا کرنا ظلم ہے اور ظلم کرنا حرام ہے نمبر آٹھ متا عارضی نکاح کرنا منع ہے متا ایسی شادی کو کہتے ہیں جس میں فریقین رضا مندی سے ایک خاص مدت طے کر لیتے ہیں جس کے بعد شادی ختم ہو جاتی ہے نمبر نو ولی دلہن کا نگران اور دو گواہوں کے بغیر نکاح کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر دس اگر ایک مسلمان کسی عورت کو نکاح کے لیے پیغام بھجوائے تو دوسرے مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس پیغام پر اپنا پیغام بھجوائے البتہ اگر پہلا اپنا ارادہ ترک کر دے یا دوسرے کو اجازت دے تب ایسا کرنا جائز ہے نمبر گیارہ کسی خاتون کو عدت کے دوران نکاح کا واضح پیغام دینا منع ہے کیونکہ وہ اس دوران اپنے خاون کے سوگ میں ہے ہے البتہ ایسا کرنا جائز نمبر بارہ ایسی عورت جس کو کو ایک یا دو ہوئی ہوں اس نکاح کا پیغام دینا منع ہے کیونکہ ابھی اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اپنے پہلے خاون کی طرف رجوع کرے نمبر تیرہ ایسی خاتون جو طلاق یافتہ ہو لیکن اس کی طلاق مغلط مغلت نہ ہوئی ہو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ خاون کے گھر سے نکلے نمبر چودہ عدت کے دوران خاون کے گھر سے نکلنا جائز نہیں نمبر پندرہ کسی عورت کو طلاق دینے کے بعد تکلیف دینے کی نیت سے روک کے رکھنا یا رغبت نہ ہونے کے باوجود ایزا کی نیت سے دوبارہ رجوع کرنا ناجائز ہے نمبر سولہ کسی طلاق یافتہ خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے رحم میں اللہ تک کی طرف سے عطا شدہ بچے کو چھپائے نمبر سترہ طلاق کے معاملے کو ہلکا لینے سے منع کیا گیا ہے اسے کھیل نہیں سمجھنا چاہیے نمبر اٹھارہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مرد کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کہے تاکہ وہ خود اس مرد سے نکاح کر سکے خواہ وہ عورت خود باکرا کواری ہو یا سیوا شوہر زیدہ نمبر انیس کسی خاون یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اندرونی معاملات سے کسی اور کو آگاہ کرے نمبر بیس کسی عورت کو اس کے خاون یا کسی خاون خاون کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے نمبر اکیس کسی خاون یا بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے ازدواجی اندرونی معاملات سے کسی کو آگاہ کرے نمبر بائیس کسی عورت کو اس کے خاون یا کسی خاون کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکانے سے منع کیا گیا ہے نمبر تیئیس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو منع کیا کہ وہ خاون کی خاوندوں کی اجازت کے بغیر ان کی بیویوں سے بات کریں نمبر چوبیس کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاون کی اجازت کے بغیر اس کا مال خرچ کرے نمبر پچیس کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی شرع عذر کے بغیر اپنے خاون کی ہم بستری کی خواہش پوری نہ کرے اگر وہ ایسا کرتی ہے تو فرشتے اس پہ لانت کرتے ہیں نمبر چھبیس کسی آدمی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی سرکش بیوی کو تنگ کرے جبکہ وہ متی ہو چکی ہو نمبر ستائیس کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاون کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کو داخل ہونے دے تاہم عام حالات میں اس کی عام اجازت کافی ہے اللہ یہ کہ خلاف شریعت نہ ہو نمبر اٹھائیس کسی معقول عذر کے بغیر دعوت ولیمہ کو قبول نہ کرنا جائز نہیں نمبر انتیس نئے شادی شدہ جوڑوں کو جاہلیت کے طریقے پہ مبارکباد نہیں دینا چاہیے جاہلیت میں لوگ ان جوڑوں کو خوشی اور بہت سے بیٹوں کی دعا کے ساتھ مبارکباد دیا کرتے تھے وہ لوگ بیٹوں کو ناپسند بیٹیوں کو ناپسند کیا کرتے تھے اسلام نے اس کے برعکس بیٹیوں کو اللہ کے رحمت قرار دیا ہے بہوالا مترجم کسی شخص کے لیے نمبر تیس کسی شخص کے لیے کسی حاملہ عورت سے مباشرت جائز نہیں جبکہ وہ حمل کسی اور شخص کے نسخے سے ٹھہرا ہو نمبر اکتیس کسی شخص کے لیے اپنی بیوی کی رضامندی کے بغیر عزل کرنا جائز نہیں نمبر بتیس منع کیا گیا ہے کہ کوئی شخص سفر سے لوٹے اور بغیر اطلاع کیے اچانک اپنے اپنے گھر گھر پہنچ کر والوں کو پریشان کرے البتہ اگر وہ پہلے اپنی آمد کا وقت بتا چکا ہو تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں نمبر تینتیس کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی بیوی کے مہر میں سے اس کی رضا مندی کے بغیر کچھ لے یا اس پہ دباؤ ڈالے کہ وہ اپنے مہر کی رقم چھوڑ دے نمبر چوتھ خصیص زہار جاہلیت میں طلاق کا ایک طریقہ جس میں خاون اپنی بیوی کو کہا کرتا تھا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے یعنی جیسے ماں کے ساتھ مباشرت حرام ہے ایسے ہی تیرے ساتھ بھی مباشرت حرام کرنا منع کیا گیا ہے نمبر پینتیس ایک آدمی کی اگر دو یا دو سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان میں سے کسی ایک کو باقیوں پر ترجیح دے یا اپنی بیویوں کے معاملات میں ناانصافی کرے نمبر چونتیس کرنا حرام ہے اس نکاح کو کہتے ہیں جس میں ایک عورت کو اس کا پہلا خاون تین دفعہ طلاق دے دے اور وہ عورت کسی اور شخص سے اس لیے نکاح کرے کہ اس سے طلاق لے کر اپنے پہلے خاون سے دوبارہ نکاح کر سکے صنف نازک کے معاملات نمبر ایک کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محارم وہ قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح حرام ہے کے علاوہ کسی پہ اپنی زینت ظاہر کرے نمبر دو جاہلیت کی طرح اپنے آپ کی نمائش و نمود اور چنچل حرکات ناجائز ہیں نمبر تین غیبت کرنا حرام ہے کسی پہ جھوٹی الزام تراشی کرنا منع ہے نمبر چار کسی ماں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے خاون کے کسی بچے کی وجہ سے اس کے ساتھ نا انصافی کرے اور کسی خاون کے لیے جائز نہیں کہ اپنی بیوی کے کسی بچے کی وجہ سے اسے تنگ کرے نمبر پانچ ماں اور بچے کو الگ الگ کر دینا ناجائز ہے نمبر چھ کسی خاتون کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے محرم کے بغیر تنہا سفر کرے نمبر سات کسی مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملائے نمبر آٹھ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ خوشبو لگائے جبکہ وہ گھر سے باہر جا رہی ہو اور اسے مردوں کے پاس سے گزرنا ہو نمبر نو کسی بھی شخص کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہا ہو نمبر گیارہ دیوس بننے سے منع کیا گیا ہے دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے گھر کی عورتوں کے لباس اور دیگر معاملات میں بے حیائی بے غیرتی دیکھے اور خاموش رہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے دیوس پر جنت حرام کر دی ہے نمبر گیارہ کسی غیر محرم خاتون کو دیکھنا منع ہے پہلی نظر جو اتفاقاً پڑتی ہے اس کے بعد دوسری دفعہ دوبارہ دیکھنا حرام ہے طہارت صفائی و پاکیزگی کے متعلق امور نمبر ایک کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے نمبر دو عوامی جگہوں دار درختوں رستے کے ساتھ اور پانی پینے پلانے کی جگہوں پہ پخانہ کرنا منع ہے نمبر تین پیشاب یا پخانے کے وقت قبلے کی طرف منہ یا بشت کرنا منع ہے البتہ کچھ علماء عمارتوں کے اندر موجود ٹوائلٹس کو اس سے مستثنا قرار دیتے ہیں نمبر چار پشاب یا کرنے کے بعد اپنا جسم دائیں ہاتھ سے صاف کرنا منع ہے نمبر پانچ پیشاب یا پخانہ کرنے کے بعد جسم کی صفائی کے لیے ہڈی یا گوبر کا استعمال کرنا منع ہے کیونکہ ہڈیاں ہمارے جن بھائیوں کی ہیں اور گوبر ان کے جانوروں کی خوراک ہے نمبر چھ پانی ڈالتے ہوئے اپنے ذکر کو دائیں ہاتھ میں تھامنا منع ہے نمبر سات پیشاب یا پخانے میں مصروف آدمی کو سلام کرنا منع ہے نمبر آٹھ جب کوئی شخص نیند سے جاگے تو اس وقت تک کسی برتن میں دائیں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو نہ لیا جائے لباس اور زینت کے مسائل نمبر ایک لباس پہننے میں فضول خرچی جائز نہیں ہے نمبر دو مردوں کے لیے سونا پہننا منع ہے نمبر تین درمیانی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پہ انگوٹھی پہننا منع ہے نمبر چار لوہے کی انگوٹھی پہننا منع ہے نمبر پانچ برہنہ ہونے برہانہ ہو کر چلنے اور اپنی رانوں کی نمائش ممنوع ہے نمبر چھ اپنا لباس شلوار تہبند وغیرہ ٹکنوں سے نیچے کرنا ممنوع ہے نمبر سات اپنے لباس کو نمائش و نمود کے لیے لٹکائے پھرنا منع ہے نمبر ساتھ شہرت اور کے لباس پہننا منع ہے نمبر نو مردوں کے لیے ریشم کے بنے ہوئے لباس پہننا منع ہے نمبر دس مردوں کے لیے عورتوں کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے عورتوں کے لیے مردوں کی مشابہت اور ان جیسا لباس پہننا منع ہے نمبر بارہ عورتوں کے لیے چھوٹے تنگ باریک اور لباس پہننا منع ہے نمبر تیرہ کھڑے ہو کر جوتے پہننا ممنوع ہے کیونکہ اس سے پریشانی لاحق ہوتی ہے خاص طور پر تسنے والے جوتے جنہیں باندھنا پڑتا ہے نمبر چودہ ایک جوتا پہن کر چلنا منع ہے کیونکہ ایسی چال شیطان چلتا ہے نمبر پندرہ جسم پہ گدوانے یا دانت بھروانے سے منع کیا گیا ہے البتہ اس ممانیت ممانعت میں تاریخ تار کی مدد سے دانتوں کو سیدھا رکھنا شامل نہیں نمبر سترہ داڑھی کٹوا کر اور موچے بڑھا کر مشرقین کی مشابہت اختیار نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنی مونچھے کٹانی اور داڑھی کو معاف کر معاف کر دینا چاہیے نمبر انیس چہرے کے بال بالخصوص اکھاڑنا ممنوع ہے جسے عرف عام میں بلیکنگ کہا جاتا ہے نمبر بائیس عورتوں کے لیے سر کے بال صاف کروانا ممنوع ہے نمبر تیئیس بالوں میں مصنوعی بال شامل کروانا اور وگ وگ وغیرہ وغیرہ لگانا ممنوع ہے خواہ یہ انسانی بالوں سے بنی ہو یا مصنوعی بالوں سے اسے لگانا ممنوع ہے یہ ممانعت مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے نمبر تیئیس سر سے سفید بال اکھاڑنا منع ہے یا انہیں سیاہ رنگ کرنا ممنوع ہے نمبر چوبیس بالوں کو سیاہ خزاب لگانا ممنوع ہے نمبر پچیس سر کے بالوں کا کچھ حصہ منڈوا دینا اور کچھ چھوڑ دینا ممنوع ہے جیسے کہ آج کل بودی چھوڑ دیے جاتی ہے نمبر پچیس جاندار اشیاء کی تصویر بنانا حرام ہے خواہ یہ تصویر کپڑے پر ہو یا دیوار پر کاغذ پر ہو اور خواہ یہ تصویر چھاپی جائے قلم برس سے بنی ہو کھدائی کر کے بنی ہو دھات نقش و نگار بنائی جائے یا سانچوں میں ڈھال کر بنائی جائے حرام ہے ہے البتہ اگر کسی کو تصویر بنانی ہی ہے تو وہ درختوں اور اس طرح کی خیر جاندار اشیاء جن میں نہ ہو تصویر بنا لے نمبر ستائیس دیواروں پر وغیرہ کو ڈھانپنے کے لیے ریشم شیر چیتے کی کھالے اور کسی بھی تکبر کا سبب بننے والی چیز کا استعمال ممنوع ہے ان کا بچھونا بنانا ممنوع ہے سونے کے آداب نمبر ایک ایسی چھت جس کی دیواریں منڈیرے نہ ہو وہاں سونا ممنوع ہے مبادکہ کے سوتے میں کوئی اچانک اٹھے اور نیچے گر پڑے نمبر دو کسی جگہ اکیلے رات رہنے سے منع کیا گیا ہے یعنی کسی گھر میں مستقل اکیلے رات گزارنے سے نمبر تین سوتے وقت آگ جلتے رہنے دینے سے منع کیا گیا ہے جیسے آتیش دان بیٹر ہیٹر یا وغیرہ وغیرہ نمبر چار اپنے ہاتھ میں کوئی مزید چیز پکڑے ہوئے سونے سے منع کیا گیا ہے نمبر پانچ الٹے سونے سے منع کیا گیا ہے نمبر چھ پشت کے بھل لیتے ہوئے ایک ٹانگ کے اوپر دوسری ٹانگ کو کھڑی کرنا منع ہے کیونکہ اس سے جسم کے خاص آزا برہانا ہوتے ہیں نمبر سات برے خواب کو بیان کرنا اور اس کی تعبیر کرنا منع ہے کیونکہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں